جریر نے عامر سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا فجر کی نماز اس کے معمول کے وقت سے پہلے اندھیرے میں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سترہ